شیر بادشاہ اور خرگوش یہ سردیوں کی ایک روشن اور سرد صبح تھی شیر بادشاہ مشکل سے اٹھا میں شکار کرنے کے لیے بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اس نے اداسی سے سوچا لیکن جلد ہی اس کا حوصلہ بلند ہو گیا کیا وہ جنگل کا بادشاہ نہیں تھا اس نے ایک منصوبہ بنایا اور انتظار کرنے کے لیے اپنے غار کے باہر بیٹھ گیا اس دن جنگل کے جانوروں کو اپنے بادشاہ سے ملاقات کے لیے بلایا گیا کانپتے ہوئے وہ غار کے قریب پہنچے شیر نے کیا کہا میرے پیارے لے تم سب مجھے دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہو پھر بھی میں اپنے روزمرہ کے شکار میں صرف ایک ہی جانور کو پکڑتا ہوں اب سوچو تم محنتی لوگ ہو کیوں میرا شکار تمہاری مصروف زندگیوں میں خلل ڈالے میرا منصوبہ سنو آج سے شکار پر نکلنے کے بجائے میں یہاں اپنے غار میں انتظار کروں گا تم میں سے صرف ایک کو کھانے کے لیے میرے پاس آنے دو تم سب مل کر فیصلہ کر سکتے ہو کہ میرا شکار کون ہوگا اپنے آزاد انتخاب سے اب پورے جنگل میں ام لا سکتے ہیں خیر کیا شاندار خیال ہے جانور حیران اور خوش ہوئے صرف ایک چھوٹے خرگوش کو شک تھا جب ہمارا بادشاہ شکار پر جاتا ہے تو ہم سب کے پاس بچ نکلنے کا موقع ہوتا ہے لیکن اس نئے منصوبے کے ساتھ جس کو چنا جائے گا اس کے لیے کوئی فرار ہونے کا موقع نہیں ہوگا آہ غریب مخلوق تاہم منصوبہ شیر کے لیے بالکل کام کر گیا اس کے پاس روزانہ ایک جانور بھیجا جاتا تھا جبکہ باقی بغیر کسی خوف کے اپنی زندگی گزارتے تھے کچھ عرصہ بعد نن خرگوش کی باری آئی میں بادشاہ کے پاس کھانا کھانے جاؤں اس نے سوچا نہیں اصل میں میں اس سارے انتظام کو روکنے جا رہا ہوں خرگوش دھیرے سے بادشاہ کے غار میں چلا گیا وہ باہر کھڑا انتظار کرنے لگا جلد ہی شیر باہر نکل آیا خرگوش کو دیکھ کر وہ دھاڑتے ہوئے بولا اتنی دیر کیوں کر دی اے بادشاہ چھوٹے خرگوش نے آجزی سے جواب دیا برائی مہربانی مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کے کھانے کے لیے وقت پر پہنچنے کی کوشش کی لیکن میری مرضی کے خلاف مجھے تاخیر ہوئی بتاؤ کیا ہوا شیر نے کہا جب میں چل رہا تھا خرگوش نے کہا ایک عجیب شیر نے مجھے روکا میں تمہیں کھانے جا رہا ہوں اس نے کہا تم مجھے نہیں کھا سکتے میں نے اس سے کہا کہ میں جنگل کے بادشاہ سے ملنے جا رہا ہوں جنگل کا بادشاہ عجیب شیر دیوڑ کر بولا کون ہے وہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا مجھے دیکھا وہ اس بادشاہ کو لیکن میں کسی طرح بچ نکلا عزت ماب اور سیدھا اب کے پاس پہنچا بادشاہ غصے سے بھڑک اٹھا کہاں وہ بدتمیز شیر کہاں ہے مجھے اسی وقت اس کے پاس لے چلو وہ گرجا خرگوش بادشاہ کو جنگل کے کنارے لے گیا اچانک ان کے سامنے ایک کھلا میدان آ گیا میدان کے وسط میں ایک بڑا کنواں تھا مہربانی کر کے یہاں انتظار کرو اے بادشاہ خرگوش نے کہا میں عجیب شیرو کو ڈھونڈوں گا خرگوش کنوے کے پاس چلا گیا وہ اندر دیکھنے کے لیے بہت دور تک جھک گیا آہ اس کا اپنا چہرہ نیلے آسمان کے بیچ دکھائی دیا وہ یہاں ہے عجیب شیر یہاں ہے کہ خرگوش نے کہا پھر وہ کود کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا بادشاہ گرجا اس نے بھاگ کر کنویں کے پاس جا کر اندر دیکھا وہاں ایک عجیب شیر تھا اس کے اوپر واپس گرجا بادشاہ حملہ کرنے کے لیے کود پڑا اور یہ شیر بادشاہ کے چالاک منصوبے کا انجام تھا ایک پنچتنتر کی کہانی